نماز کی نویں شرط اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے اگر آسانی ہو تو اپنے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے زمین پر رکھے پیر اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سجدہ جسم کے ساتھ آزا پر کرے یعنی پیشانی ناک کے ساتھ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو اندرونی حصہ اور سجدہ میں یہ دعا پڑھے سبحان رب العالی میرا بلند برتر رب ہر طرح کے عیب سے پاک ہے بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو تین بار یا اس سے زیادہ پڑھے اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اے اللہ ہمارے رب تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ تو مجھے بخش دے اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رکو میں اپنے رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو مسلم اور خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے دنیا اور آخت میں بھلائی کی دعا کرے سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے دور رکھے اور اپنے دونوں بازوؤں کو زمین سے اٹھائے رکھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے میں اعتدال کرو یعنی سکڑنے اور پھیلنے کے بیچ رہو اور کتے کے پھیلانے کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ پھیلاؤ عورتیں نماز میں اپنے پردے کا اہتمام کریں مرد عورت کی نماز میں بنیادی فرق پردے کا ہی ہے